عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا مال ناحق چھینا جائے اور وہ اس کی حفاظت کے لیے دفاع کرتا ہوا مارا جائے تو وہ شہید ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو بیس یہ حدیث صحیح ہے